یہ صورت البقرہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جس کا تعلق آج کے خطبے کے عنوان اور موضوع سے ہے اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت اور بڑا اونچا مقام و مرتبہ بھی ہے انفاق فی سبیل اللہ اپنے رزق حلال کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے غریب مسکین پریشان حال مصیبت زدہ حاجت مند لوگوں پر اپنا مال خرچ کرنا یہ احب العمال میں سے ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے مال کو اللہ کے حاجت مند بندوں اور مخلوق پر جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بڑا بڑھا چڑھا کر کے دیتے ہیں رب العالمین نے فرمایا سورت البقرا کی شاید میں وما تن خیرن یو اب وان تم لاتر جو بھی تم اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں حاجت مندوں کو دو گے اور اللہ کی ردا کے لیے خرچ کرو گے یو افاعی تمہیں پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے لا تظلمون تم پر ذرہ برابر ظلم یعنی تمہارے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی رب العالمین نے سورت البکرا ہی میں دوسرے مقام پر فرمایا من گلگی کر اللہ و ترجعون رب العالمین نے ساتھ کہ سنایا اللہ بن حسنا کون ہے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا عطا کرے یہ فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت اللہ نے اس آیت میں بیان کر دیا کہ اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا تو قرضے کا لوٹانا فرد اور واجب ہوا کرتا ہے اگر اللہ تعالی کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے دیے ہوئے حلال رشق کو اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے مخلوق اللہ کے بندوں پر تم نے خرچ کیا تو اللہ فرماتے ہیں اس بندے پر نہیں بلکہ وہ میرے اوپر اس کا قرضہ ہے من بلبی يقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے خوش نصیب جو تمہیں اللہ تم میں سے کون ہے خوش نصیب جو اللہ تعالیٰ کو قرض ہنسنا دے اور اللہ تعالیٰ کو قرض ہنسنا دے گا تو دنیا میں جتنا آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اتنا ہی مشکل سے لوٹا پاتا ہے وہ لیکن اللہ تعالیٰ کو تم نے قرضہ دیا فیوزا لہ فن کا تو جتنا دیا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے کئی گنا بہا چہا کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے حدیث کے اندر آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی نبی علیہ السلام نے لوگوں کو پڑھ کر کے سنایا کہ لوگ منگل حسنا کثیرہ ایک بڑے جلیل قدر مشہور صحابی زمیندار تھے جن کا نام ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا تھا اب دہدا کے بڑے بڑے خیور کے کئی باغات تھے ایک بڑا عالیشان باغ تھا جس کے اندر کنواں تھا اور اسی میں انہوں نے اپنا ایک بنگلہ بنا رکھا تھا اسی میں گرمیوں کے موسم میں سیزن میں اہل ویال کو اور اپنے جانوروں کو لے کر کے جا کے اسی میں آباد ہوتے رہتے تھے جب یہ آیت نادل ہوئی تو اپنے گھر میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے یا کہیں راستے میں تھے ایک مسلمان گزرتا ہوا ان سے سلام کیا اور بتایا ابو دہدا تمہیں معلوم ہے کون سی آیت اللہ نے نازل کیا ہے آج تو نبی علیہ السلام نے بڑی عجیب و غریب آیت پڑھ کر کے سنائی ہے ابو دہدا نے کہا وہ کون سی آیت ہے فوراً اس آدمی نے کہا من اللہ منگل دے کر سیرت یہ پوری آیت پڑھ کر کے سنا دیا ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ تالان فوراً وہاں سے نکلے اور نبی علیہ شام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ بونا رب بونا ہم نے سنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے اور قرضہ کا مطلب ہی کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو اللہ بہت ہی زیادہ بہا چڑھا کر کے اس کو ثواب دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ آیت تلاوت کر کے ان کو بھی سنا دیا جیسے آیت تلاوت کیا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ سے یادہ تھا ذرا آپ اپنا دایا دست مبارک اور دایا ہاتھ ذرا پھیلائیے تو جیسے نبی علیہ اسرا خان نے پھیلایا ویسے ہی ابو دہدا نے ہاتھ میں پکڑا مسافہ ملایا اور کہا یا رسول اللہ بایا چکا ہم آپ سے ہاتھ ملا کر کے وعدہ کر رہے ہیں بیت کر رہے ہیں ہمارے جتنے باغ ہیں سارے باغوں میں سب سے اچھا باغ اب رب کو دینا ہے تو سب سے اچھا باغ جو ہمارا ہے جس میں کنواں ہے جس میں اپنے ہم نے اپنا بگلا بنا رکھا ہے اکرت ربی ہائے تھی وہ میں اتے نخلا یہ گرمی کا موسم تھا کھجور کی فصلیں تیار تھی اور سارے کھجور کے درخت کھجوروں کے گچھوں سے لے بھرے پڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا سب سے بڑا باغ جس میں ایک تو کھجور کے درخت نہیں ہے صرف تو میں آتے نخلا چھ سو کھجور کے درخت ہیں اور ہر کھجور کا درخت جو ہے وہ پھلوں سے لٹکا ہوا ہے یہی سب سے بہترین کھجور ہے اور سب سے زیادہ تعداد والا درخت تعداد والا درختوں والا میرا یہ باغ ہے اس لیے میں وہاں میں گوار ہوں آپ سے بیعت کرتا ہوں میں نے اپنا یہی چھ سو درختوں والا کھجور کا باغ اپنے رب کو میں نے قرضے میں دے دیا اکرس رب ربی ہائے تھی میں نے یہ اپنے رب کو یہ باغ قرضے میں دے دیا نبی علیہ السلام نے قبول کیا فوری طور پر ابو دہدا تعالیٰ رہو وہاں سے نکلے اور سیدھے اپنے باغیچے میں گئے وہاں کچھ ان کے مویشی چل رہے تھے اور بنگلے میں ان کی بیوی اپنے بچوں کو لے کر کے جن کو ام دہدا کہا جاتا تھا وہ وہاں موجود تھی گھر باغ کے اندر بھی نہیں داخل ہوئے اللہ کے بندے وہی دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا امت دہدا یا امت دہدا او اکرس اپر ربی ہائے تھی اے متحدہ اپنا سامان لو اور بچوں کو لے کر کے تم بات سے باہر آ جاؤ چونکہ میں نے یہ بات اپنے رب کو قرضے میں دے دیا ہے امداد جیسی عورتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد کر دے نہ کچھ توڑتی ہیں نہ اعتراض کرتی ہیں نہ سبور کرتی ہیں جیسے انہوں نے سنا کہ ہمارے شوہر ابو دہدا کہہ رہے ہم نے ایک کھجور کا باغ اپنے رب کے کو قرضے میں دے دیا وہیں سے پکار اٹھی یا ہری اللہ کا رب بھیا تمہیں مبارک ہو زندگی میں سب سے اچھا کام آج نے کیا یہ اتنا کہا اور اپنے بچوں کو لے کر کے باہر نکل آئی صحیح مسلم کی روایت ہے نبی علیہ السلام ہاں، رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت ابو کا انتقال ہوا نبی علیہ السلام تبھی تقسیم کی گئی جنت البکی میں جب ان کو دفنایا گیا واپس آنے لگے تو میں نے اپنا خچر اللہ رسول وسلم کو پیش کیا یا رسول اللہ آپ پیدل نہ جائیں یہ ہمارے خچر پر سوار ہو جائیں اور جائیں ہم آ کر کے آپ کے گھر سے میں اپنا خچر لے لوں گا نبی علیہ شام بیٹھ ہر حضرت سمورا بن جدو کہتے ہیں پچاس سو آدمی نبی علیہ شام کے خچر کے دائیں بائیں چل رہے تھے اور ہر آدمی کان لگا کر کے سننا چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کچھ فرما رہے ہیں وہ کیا چیز آپ فرما رہے ہیں کہتے میں بھی آگے بڑھا تو میں نے سنا کہ نبی علیہ السلام نے ساتھ فرما رہے ہیں اے لوگ کم میرے عز کم الکن لے دہدا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ اپنا تمہارا بھائی ابو دہدا جس کو تم لوگوں نے ابھی ابھی قبر قبر میں دفنایا ہے اور جو اس نے صدقہ کیا تھا اس وقت سے لے کر کے آج تک ہزاروں کھجور کے درخت جنت میں خوشے لٹکے ہوئے ہیں اور تمہارے بھائی ابو دہدا کا انتظار کر رہے تھے آج یہ اپنے مراد کو پہنچ گیا میرے بھائیوں اور حاجت مندوں ضرورت مندوں پریشان ہار بھائیوں مشکل میں گھیرے انسانوں کی مدد کرنے کا یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے یا من جن لگی یقرید اللہ حسنا اسی طرح سے رب العالمین نے صورت حدیث کے اندر فرمایا باللہ وانفقوا مما وی مستخلفین فی فالذین آمنوا مستقل وانفقوا لهم اجر کبیر رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اے روکو ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ رسول اللہ پر اور جو اللہ نے وجہ سے تم اما جا رکم مستقل اللہ نے اپنا مال دے کر کے تمہیں جس کا ذمہ دار بنایا ہے جس مال کا تمہیں مالک بنا دیا ہے وہ مال صرف اپنا ہی نہ کھاتے رہنا حاجت مندوں کو اور حاجت مندوں کو بھی اس میں سے دیتے رہنا پھر رب العالمین نے فرمایا ملکم جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں لہم اجر کری کبیر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے اسی طرح سے نبی علیہ سراف اسلام نے احادیث میں بے شمار فضائل بیان کیے ہیں اس شخص کے لیے جو کسی مصیبت میں گھرے ہوئے پریشان بھائیوں کے کام آتا ہے جو مصیبت دبا کے کام آتا ہے جو حاجت مندوں کی حاجت میں مدد کرتا ہے ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بڑے اونچے مقام اور بڑے مراکز اور بڑے فدائل بیان کیے گئے ہیں اس حدیث پر بڑا غور کرو ابو ہرورا رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں حضرت امام مسلم رحمت اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ سراب صاحب نے ساتھ نمایا اے مسلمانوں بن پتا مسلم کربتم من قرب دنیا نفس اللہ عنہ قربتم من قرب یوم القیامة ومن فتح ومن یسر على موسم یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرة ومن ستر مسلمن فی الدنیا ستره اللہ فی الدنیا والآخرة ما کار آؤں اخیر کار اللہ فی اونی او کما آ رہی شراب شام آپ نے ساتھ اے نمایا من نہ پتا مسلم وہ وطن رب دنیا جو کلمہ دے مسلمان جو اللہ کا بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی جو کسی مصیبت میں گھرا ہوا ہے اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کی چھوٹی سے مصیبت اور چھوٹی سے پریشانی دور کر دیتا ہے اپنے مال کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے اپنے رائے کے ذریعے اپنی قوت و طاقت کے ذریعے جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی چھوٹی مصیبت ہٹاتا ہے چھوٹی مصیبت ہٹا دیتا ہے پریشانی کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دور کرنے والے کی قیامت کی بڑی مصیبتوں میں سے بہت ساری مصیبتیں دور کر دے گا دنیا سے ارحم منفل ارد یہ ہمیں کا برف سما کرو مہربانی تمہرے زمین پر خدا مہربا ہوگا عرش بری پر میرے بھائیوں دنیا کی مصیبت کسی مسلمان بھائی کی اگر آپ نے ٹال دیا تو اس کے بدلے قیامت کی بڑی مصیبت اللہ ہماری ٹالتا ہے آگے نبی علیہ سانس فرماتے ہیں ومئی سرا ومئی سرا رام و شرین یس سر اللہ علیہ دنیا وا جو کسی مسلمان کی دنیا میں کوئی تنگی کوئی تنگی دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دور کرنے والے کی دنیا اور آخرت دونوں کی تنگیاں دور کر دیتا ہے ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی ہر قسم کی تنگی چاہے دنیا کی تنگی ہو یا آخرت کی تنگی ہو یا قبر کی تنگی ہو اللہ اس کی تنگی کو دور کر دے تو اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی تنگی کو دور کرے نمبر تین آپ نے ساتھ نمایا ومن نمایاتارا مسلم ستارا مسلم ستارا اللہ اور آخرا او کما تارا رہتا میرے اگر اس نصیحت کو عمل قبول کر لیا جائے اور اس نصیحت پر ہم عمل کرنے لگے ہماری ساری رنجشیں ساری دوائیاں ہماری دور ہو جائیں اور ہمارا معاشرہ بہت اس اچھا بن جائے آبر رشا فرماتے اللہ من ستارا مسلمن جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کے علوق پر دنیا میں پردہ ڈال دیتا ہے من ستارا مسلم جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے ستارا اللہ کی دنیا والا آخرا اللہ دنیا اور آخر دونوں جگہوں میں اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیتے ہیں کتنا بڑا عمل ہے لیکن ہم ایک دوسرے کے پردے کو دوسرے کے عیب کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اگر تھوڑا سا عیب مل جائے تو پہاڑ کے برابر بنا کر اس کو لوگوں میں عام کرتے ہیں نمبر چار آپ نے ساتھ رمایا کہ سی اون اردھی ماں کان ارد سی اون اچھی میرے بھائیوں جب تک کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے نبی السلام حدیث مسلم کے ہے امام تبانی رحمت اللہ علیہ نے موسم کبیر میں بسند صحیح نقل کیا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی شام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عین افضل آپ بتائیے سب سے بہترین امن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے سے محبوب ارنے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے نبی السلام نے بڑی پیاری باتیں بیان کی جو احب العمان ہیں سب سے بہترین نیکیاں اور سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کیا ہاں قرار پائے آپ نے ساتھ سمایا اللہ کے بندو تم پوچھتے ہو کہ احب العمان کیا ہے تو سنو خیر مسلمن سرور تج خیر مسلم تج خیر مسلم او سچ سے دو ان کر دتن اللہ اکبر او تک رہتا رہتا آپ نے فرمایا فرائض کے بعد سب سے بہترین نے کی سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان بھائی کسی دکھی دل کو خوش کر دو کوئی مسلمان پریشانی کی وجہ سے پریشان ہے دکھی دکھی دل دل دکھ رہا ہے بے قرار ہے بے چین ہے اگر تم اس کی پریشانی کو دور کر کے اس کے دل کو خوش کر دو اس سے بڑا کوئی عمل نہیں دل بڑے ساون کہ ہر برس ہر ہزار کام یہ دل بہ برس کسی ایک مسلمان کے دل کو خوش کر دینا حج کا اکبر سے بھی بڑا جو سما ہوا کرتا ہے جیسے کہ تل کی حدیث اللہ ہو کر میرے بھائیوں ہے آپ نے ساتھ کمایا سب سے بہترین عمل یہ ہے کسی دکھی دل کو خوش کر دو کسی دکھی انسان کے دل میں وہ کسی دکھی انسان کے گھر میں اس کے بیوی بچوں کے ساتھ احتار کر کے خوشی کے لباہور پیدا کر دو یہ سب سے بڑا عمل ہوا کرتا ہے نمبر دو آپ نے ساتھ کمایا او تک ان ہو کر بتن العمان یہ ہے دوسرے نمبر پر احب العمال سب سے بہترین عمل یہ ہے اور سب سے فوان ہو کر وطن اس پر کوئی پریشانی کوئی مصیبت آئی ہے اور تمہارے اندر اس مصیبت اور پریشانی کی دور کرنے کے اللہ نے صلاحیت کو طاقت دیا ہے اس کی پریشانی کو دور کر دو نمبر تیس آج فرمایا ایک مسلمان مقروض ہے ہر وقت اس کے سر پر چڑھا ہوا ہے آپ نے ساتھ سمایا وہ کرتا والا مقروض بیچارے کو گالیاں دے کر کے چند باتیں سنا کر کے جاتا ہے طرح طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے اگر تم اس کی جانب سے قرضہ ادا کر کے اس کے مصیبت سے بچا لو یہ سب سے بہترین عمل ہے اور نمبر چھ آنے فرمایا او دان ہو جیون کسی مسلمان کسی بھوکھے مسلمان کسی بھوکھے انسان جس کو کھانے کی ضرورت ہو بھوک سے لاچار ہو پریشان ہو ساتھ کمایا اس کو کھانا کھلا کر کے اس کی بھوک دور کر دو یہ ہر العمال آماد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کے کام آنے والا ایک دوسرے کے پریشانی کو حصہ بتانے والا ایک دوسرے کے کی مدد کرنے والا بنائے اکول کو لہٰذا سکر اللہ ہم ذنب واتوب الیہ الحمد للہ وقفا وسلام دلائی بادی مصطفیٰ امباب نبی السلام کا قول قول کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل بھی ہے نبی کا قول بھی ہے نبی کا عمل بھی ہے نبی کا فرمان اور نبی کی سنت بھی ہے کہ ہمیشہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ نبی کو اپنا اسوا بناتے ہوئے نبی جیسے دوسرے کے کام آیا کرتے تھے ہم بھی ان کے کام آئے ام صحیح بخاری کی روایت ذرا غور کرو گیروں کے کام آنا گیروں کی مدد کرنا مشکلات میں حصہ بتانا نبی علیہ السلام کا کتنا بڑا عمل تھا صحیح بخاری کی روایت نبی علیہ السلام جب گار ہیرا سے آپ کو ملی اور آپ بہت پریشان آئے اور کہتے ہوئے جمنی لو جم لوگوں مجھے چھپاؤ مجھے چادر اڑاؤ مجھے لتاؤ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ نے آپ کو لتا دیا خدیجہ پوچھتی ہے کہ یا محمد کیا ہوا آپ کیوں یہ پریشان ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رسول نے کیا احرسہ فرمایا انی خشیت والا مجھے پورا قصہ بتایا اور کہا خدیجہ اس نے اتنا زور سے مجھے دار میں دبایا آج تو گیا لیکن آئندہ مجھے خطرہ ہے اب دوبارہ آیا تو شاید مجھے وہ قتل ہی کر ڈالے گا کیونکہ آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ جبرائیل ہے امیر ہے جیسے اللہ رسول نے فرمایا انی تو نفسی خدیجہ نے کہا کلو جی کل والدہ اے محمد یاد رکھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا آپ کی جان نہیں کوئی لے سکتا کلو لا لاخ جی کل والا اللہ تعالیٰ تو کبھی آپ دنیا میں رسوا بھی نہیں ہونے دے گا تو بہت بڑی چیز ہے آپ کو اچھا یہاں ترقی دنیا میں کہیں عزت اور رسوا بھی نہیں ہونے دے گا کیوں پھر کہتی ہیں ان نقل سے رحیم وہ تحمل القن و المادھوم وہ تقریب ضعیف وہ والا وہ تو حدیث وہ تو دل امانا آپ کے اندر آپ کا جو اخلاق ہے وہ چھ سات چیزیں آپ میں اتنی بہتری پائی جاتی ہے کہ جس انسان کے اندر یہ سات خوبیاں پائی جائیں اللہ کبھی اسے دنیا میں رسوا نہیں کرتا بہت بڑی چیز ہے اگر یہی آج ہم اپنا لیتے تو ساری قلت اور سوائی ہماری دور ہو جائے کہتی ہے نمبر اللہ کل سل الرحیم آپ سلے رحمی کرتے ہیں رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اللہ کلا سل الرحیم و تحمل الکنہ آپ گیروں کا پیڑ اٹھا لیتے ہیں وہ تب الماد دنیا کے سارے لوگ اپنے پیٹ اپنی بیوی بچوں کے لیے کمایا کرتے ہیں مکے میں صرف ایسے ہیں کہ اپنے ساتھ پورے غریبوں کے لیے باہروں کے لیے بھی کمایا کرتی ہے آپ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے وہ تک سب المعدود لگاؤں کے لیے آپ اپنے لیے کم کماتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کم محنت کرتے ہیں مکے کے سارے ملے سارے مولے سارے اپاہی اور سارے پیڑوں جو بیٹھے ہوئے ہیں مکے کے سارے پریشان وہاں لوگوں پر ہوا کرتی ہے وہ تحمل میں وہ سب سے وہ سب گئی آپ بڑے مہمان نواز ہیں وہ تو والا نوائے بلحق نمبر پانچ آپ کی بڑی خوبی یہ ہے وہ تو مولا نوائے بلحق اگر کہیں کہے پہ جائے کہیں بھجنا آ جائے کہیں کوئی پریشانی آ جائے کوئی حادثہ واقع ہو جاتا ہے تو میں نے دیکھا ہے پورے مکے میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے اس مصیبت کو چھین کر کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آپ کو آگے آگے بڑھنے دیکھا ہے جس کے اندر یہ خوبیاں ہوگی کہ غیروں کی مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہے اسے کبھی اللہ دلیل نہیں کرتا نمبر چھ آپ کی بڑی خوبی ہے وہ سست حدیث آپ دنیا نے کبھی آپ کے زبان سے جھوٹ نہیں سنا ہے دوست یا دشمن چھوٹے ہیں بڑے تاکہ یہ آپ انسان ہے جو بھی آپ کی زبان سے سنا ہے وہ سچ ہی سنا ہے آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ نکلی ہی نہیں ہے نمبر سات کتنی بڑی چیز اللہ پر وہ تو امانہ آپ کا ریکارڈ ہے آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کیا ہے نہ یہ ریکارڈ تھا اسی لیے ہمیں نہیں علیہ سلم کی اس کو اپناتے ہوئے دوسروں کی مصیبت دوسروں کو دوسروں کی پریشانی میں کام آنا چاہیے یہ گرمی کا موسم تھا نبی بھی مسلم کی حدیث ہے نبی ایک راستان بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھا یہ تقریباً دس گیارہ بجے کا ٹائم تھا دن کا کچھ لوگ اونٹ پر سوار تلوار ہے تلوار لگتی ہے لیکن اظہار نہیں ہے قمیض کسی کو نصیب نہیں ہے کدور ہے اور شلوار قمیض کسی کو نصیب نہیں اتنے پریشان ہیں ایک ننگے بھجن ننگے پھیرے بھوک سے مارے بھوک سے پیڑ پر پتھر بندے ہوئے ہیں نبی رسام کے سامنے آ گئے اللہ کے رسول کا دل بھرایا اور گیروں کی پریشانی گیروں کی بھوک گیروں کی گڑبڑ اور غربت کو دیکھ کر کے نہ کر سکے انتظار دیکھ رہے تھے کہ جلدی سے ہر کا وقت ہو جائے پھر آگاہ دلواؤں سارے مسلمان آ جائے تو ان کی مدد کا اعلان کروں حضرت جناب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے سوال ہوا ظہر کا وقت شروع ہوا اللہ سن فرمایا جہاز جلدی اذان دو میں نے اذان دیا اذان دے کے ہی سارے لوگ مسجد میں آ گئے نبی کا سام کھڑے ہوئے اور اعلان کیا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لها واتقوا اللہ آمن بے ماتا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے بھنو اور میرا حساب لو اور کہ تم نے کل کی آمد کے لیے کیا صبح سے بھیجا ہے کیا آج تک بھیجا ہے کون سا مار خرچا کر کے اللہ کے یہاں جمع کرایا ہے آپ نے اعلان کیا پھر صرف یہ تمہارے پریشان ہاتھ مسلمان بھائی آئے ہیں ان کی ان کی مدد کرو درہم سے دینار سے کھجور سے شعیر سے مل سو رہی یہاں تک کہ جس کے پاس کپڑے ہوں کپڑا بھی لا کر کے دے یہ بھوکے بھی ہے برہنا بھی ہے بیچارے صرف ہے ایک لنگی میں اپنے کپڑے کو چھپایا ہے ان کے پاس نہ کپڑے ہیں اور نہ ان کے پاس کھانے کی چیزیں ہیں اعلان کرنا تھا ایک آدمی کپڑا لے کر کے آیا دوسرا کھجور لے کر کے آیا بہت ساری چیزیں لے کر کے آیا ایک صحابی ہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا ایسے ہاتھ میں کھجور ملا ایسے ہی لے کر کے آئے نبی ایسا موبی کو من کیا صحابی کہتے ہیں تھوڑی دیر میں دیکھا مسجد نبوی کے سیاح میں ایک ڈھیر کپڑوں پر رکھ گیا اور دوسرا ڈھیر کھانے پینے کی چیزوں پر رکھ گیا ان دونوں ڈھیروں کو دیکھ کر کے نبی علیہ سر اتنا خوش ہوئے کا چاند آپ کے چہرے پر فٹ ہو گیا ہے ایسا چمک رہا تھا آپ کا چہرہ اللہ کے رسول وسلم نے اعلان کیا اسی لیے میرے بھائیوں دانے ہر ایک بھان سے مصیبت مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا چاہیے اور آج اس دور کے اندر پریشانیاں تو گئے مسلمانوں کے لیے ہر جگہ مصیبتیں خصوصاً یمن کے اندر اہل یمن اس وقت بھوک اور پیاس کے بے انتہا شکار ہو چکے ہیں اور بڑے پریشانیوں میں اس لیے دنیا کے تمام مسلمانوں کا فریدہ ہے ان کی مدد کریں اور ان کے بچے ان کے بیوان اور ان کے پریشان ہیں اور ان پورے ملک کے آبادی میں جتنے بھوک اور پیاس کے لوگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور ہم لوگ جو سے جتنا ہو سکتا ہو ان کا تعاون کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک آمار کی توفیق نصیب فرمائے الحال بھی ہمیں اچھے امال کی توفیق دے ہمیں برائیوں سے بچا لیں ہمیں جو پریشان حال پریشانی دور کر دے جو مقروض اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے العالمین ہم جس ملک ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے ہر قسم کے گواہوں اور آفتوں اور کتنے فساد جنگ کے اور بدامنی سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ کر لے اور اس کے علاوہ بھی دنیا کے ہر مسلم ملک کو ہر مسلمان علاقے کو اللہ تعالیٰ امن امان کا گہوارہ بنا دے مسلمانوں کے جان کی مسلمانوں کے دین کی مسلمانوں کے مال اور اولاد کی اور مسلمانوں کی عزت کی حفاظت فرما العالمین ہم دین سے دور ہیں تو ہم کو دین کے قریب کر دے العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکام اور امیروں کو اور ذمہ داروں کو مسئولین کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما وہی عمل وہی کام کرنے کی توفیق دے جس میں آپ کی رضا ہو آپ کی خوشنودی ہو ملک کا فائدہ ہو قوم و مل ملت کا مفاد وابستہ ہو اور ان کے ان کو ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ روک لے ان کے ہاتھ کو پکڑ لے جو کے کے کے کے لیے لیے لیے لیے گاؤں ملت رعایا نقصان دہ ہو اور جس میں آپ کی ناراضگی ان کے لیے ہو اللہ تعالیٰ وہ کس حملے مارکو اتر اتردا الحرارین ہم تمام کی مشکلات کو دور کر دے اللہ والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ اللہ یا امر و بلا جلے والے احسان وہ عیتا قربا وہ انہا انل فہشائی ول من کرے وال بگ یہ رکم نہ اللہ اللہ اکبر Oh, my